جسے کل بھی آیتیں پڑی تھی ان نبی اولا بالمنینا من انفسین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کے ساتھ جان سے زیادہ تعلق ہے ہاں جی؟ تو امت کو بھی جان سے زیادہ تعلق رکھنا چاہیے جی ہاں دوسرا یہ لقت جا کم رسول عزیز علیہ تم تم یہ تحقیق آیا کہ رسول تمہارے درمیان جن کو بہت تکلیف ہوتی ہے تم پر کوئی اگر تکلیف آئے اس سے حریث علیہ تم تمہیں خیر پہنچنے کے لیے ان کو بہت ہی زیادہ چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ دو باتیں جو یہ کفار مسلمان سب کے بارے میں کفار بھی حضور صلی اللہ علیہ کی امت ہیں تو یہ پہلی دو باتیں جو ہے تو عزیز ایمان المارت علیکم یہ کفار مسلمان سب کے بارے میں ہے اور بل مومن رعف الرحیم پھر مومنین کے بارے میں مزید ہے کہ مومنین کے لیے تو خاص طور پر میرا مان ہے اور خاص طور پر تعلق رکھنے والے ہیں کہ یہ سارا علماء سنت الجماعت کا عقیدہ ہے حضور صلی اللہ سارا اماموں کا یہ عقیدہ ہے اور کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں اور حضرت مدین رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے حیات جسدی سے زیادہ کبھی حیات کے ساتھ زندہ ہے روحانی حیات جو ہوتی ہے وہ بدنی حیات سے زیادہ کبھی ہوتی ہے کیونکہ اس کو پھر بدنی جو تقاضے ہوتے ہیں ذوق کے تھکاوٹ کے بھوک کے وہ بھی تاری نہیں ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں زیادہ قوت والی ہوتی ہے اور اپنی امت کے سارے کاموں میں ساری پریشانیوں میں ساری ضرورتوں میں یہ جو ہے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بھی جو ہے یعنی بہت ہی زیادہ فکر لاحق ہوتی ہے اور بہت زیادہ آپ کو ابھی بھی پریشانی ہوتی ہے اچھا صاحب آواز آ رہی ہے ہاں جی؟ سب سے آخری پر آپ ہی بیٹھے ہیں نا ہاں جی؟ اچھا اب یہ ہے کہ مختلف واقعات ہیں جی کہ وہ حضرت ناظر تو فقط اللہ کی ذات ہے ہاں جی حاضر نازر تو اللہ کی ذات ہے کوئی حاضر نازر نہیں ہے لیکن امت کے اعمال کو دو مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے کبھی ذرا غور کیا کرے اپنے اپنے حال پر کہ اتوار کا دن گزر جائے تو پیر کی رات میں شیطان بہت کوشش کرتا ہے آدمی سے گناہ کرانے کی اور جمعرات کا دن گزر جائے جمعے کی رات میں شیطان بہت کوشش کرتا ہے ذرا اپنے حال پر غور کیا کریں دو یعنی دوراتوں میں ساری عمر کی ٹیلی کاسٹنگ ہوتی ہے حضور صلی اللہ وسلم سامنے سے گزارا جاتا ہے تو جن کے اچھے امال ہوتے ہیں ان کو آپ دعا دیتے ہیں اور جن کے اعمال خراب ہوتے ہیں ان کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں ہاں جی۔ اور جو ہے اس کو تو کوئی قدر ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کتنی پریشانی اٹھائی ہے آپ نے اور کتنی پریشانی آپ ابھی بھی اٹھاتے ہیں ہاں جی، سبحان اللہ اور افراد کے حال پر اور قوموں کے حال پر اور ملکوں کے حال پر سب پر آپ کو توجہ رہتی ہاں جی۔ تو رات کو ہمیں انتخاب والے ساتھی سے نہیں پڑھ سکے ہوں گے ہمارے وہ زمانہ میں سنایا سلیم صاحب آپ نے خود پڑھا تھا یہ کہ مولانا برس ندوی صاحب کو زیارت ہوئی اور فرمایا جناب رسول اللہ کہ میری حفاظت کا تم نے کیا بندوبست کیا یہ آخر میں کتب تھے یہ صاحب کتب رہا آخری سالوں میں تو کہتے ہیں میں سوچا میں نے کہ میں خواب کی سمجھ نہیں آ رہی پھر پھر دوبارہ پھر یہ خواب دیکھا تو یہ کہ برو یہ ایک وکیل ہوتا تھا اس کے ہمارے اعزاز کے ساتھ بہت تعلقات ہوتے تھے اور پاکستان سے گزر رہے تھے تو وہاں تھوڑی دیر کا ان کا قیام تھا تو ہم نے ایک ابروئی سے بات کی تو ایک بروئی نے اس وقت الگ تھا اس کو ٹیلی فون کیا تو انہوں نے کہا آ کر ملے مجھ سے تو انہوں نے کہا ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ سے ملیں تو خود ملنے کے لیے گیا پھر کراچی گیا ملنے کے لیے تو اس میں انہوں نے جب یہ بات کہی تو کہا کہ میری نظر میں اس وقت تم پر یہ آئی کہ پاکستان کی فوج ہے تو کیا ہیں بہت ہوا انہوں نے کہا کہ اب آپ کو ضرورت ہو جناب رسول اللہ خدمت نرس کریں پاکستان کی پانچ لاکھ فوج ساری کی ساری اپنی خبر کاٹنے کو تیار ہو جائے گی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناموس پر ساری کی ساری اپنی گردن کو کٹا دیں گے بہرحال یہ زندگی اس کی اس لیے ہے کہ اللہ رسول کے نام پر قربان ہو جائے زندگی دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو ابھی بھی جو ہے ساری امت کے حال کا آپ کو غم اور فکر ہے جب سے ڈاکہ ہوا تھا تو بہت عام تھا کہ اللہ کا فضل ہے کہ آسابی قوت میں کہ جس وقت افغانستان میں سر پر میرے کراشن کو رکھیے تو میرے آواز نہیں خطا ہوئے بالکل بیدار تھے اور لیکن میں سکوتی ڈھاکہ جب ہوا تھا تو اس وقت آواز اڑ رہے تھے اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ صرف میرے نہیں اڑ رہے تھے ہمارے باقی ہمارے سارے حضرات جو تھے پریشان تھے کہ وہ سات دن تک ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے کیونکہ اپنے ہاتھ سے پاکستان بنایا تھا تاریخ میں شامل تھے اور فرماتے تھے کہ آدھی آدھی رات کو انگریزوں کی پٹڑیاں اڑانے کے لیے اور ان کے بڑے بڑے اداروں میں دھماکے کرنے کے لیے میں گرنیٹ لے کر جاتا تھا اور بالکل جان جانے کا خطرہ ہوتا تھا لیکن میں کر کے آتا تھا تاکہ ان کا نظام پھیلو اور ان کی حکومت جو ہے یہ ختم ہو تو دکھ ہو رہا تھا اور شوباس اڑ رہے تھے اور ساری امت کا سارے پاکستان کا یہ حال تھا کوئی غم گسار نہیں تھا کہ ہمارے غم پر جو ہے وہ کوئی مرم رکھے پھر آخر فیصلہ باد کے بزرگ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوئی اور سب کے لیے پیغام بھیجا اور سب کے غم میں سب کے دکھ میں آپ نے ساتھ دیا ہمارا اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اس اس اس میرے پیغام کو کو سارے لوگوں سناؤ تو میں مولانا یوسف نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے رسالہ بجینات میں لکھ کر شائع کیا اور تبلیغ والے حضرات جو تھے انہوں نے بڑے بڑے شہروں میں جگہ جگہ اجتماعات کرا کر اس بات کو سنایا پشاور کا جو اجتماع ہوا اس میں ہم گئے شامل ہونے کے لیے دو سو آدمی رائے منسا سے آئے تھے اس میں مشائق مشاعر یہ سب لوگ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ فیصلہ آباد کے بزرگ ہیں نہ ہوتا نہیں بتایا انہوں نے جن کو بتایا ان کو تو پتا ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم پر تشریف ہے اور لمائے کرام کی دو سب آپ کے آگے ہیں تو ایک عالم کمزور بدن والے سفید کپڑوں میں ملبوس کھڑے ہوئے اور نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کی فوجیں فاتحانہ ڈھاکہ میں داخل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور آپ کی آنکھوں سانسو جاری ہوئی اور پھر فرمایا یہ اقسانے آئے اس پر آسمان کے فرشتے بھی روئے لیکن تمہاری مدد نہیں کی گئی اور پھر جو آپ نے فرمایا کہ یہ یہ گناہ جو مت میں چل رہے ہیں اگر ان کو دور نہیں کریں گے تو اور فتنے اور عذاب آئیں گے وہ استمار کر گئے تو اس کے بعد پھر وہ غم جو ہے دور ہوا اور عام طور پر جو ملک پر جو حالات چھائے ہوئے تھے وہ دور ہوئے تو میرے بھائی تجھے قدر نہیں ہے لیکن ان کو تو تیرا بہت ہی غم ہے ہاں، بہت ہی غم کسی دو بردہ کے آلات سنایا کرتے ہیں ہماری یہ نقصا کھانی کراتے شروع دور میں ہی تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسجد میں وہ کرواتا ہے راگن کرواتا ہے ہمارا کہا یہ کبلمی کی علامت ہے کہ خود خداسار میں ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں ممبر بچھاتے تھے آپ بروز جمعہ پر فرما دے کیا کر اشعار پڑھیں کہ تیری تائید اللہ روح القدس سے کرتا ہے جبریل امین سے کرتا ہے آج اس کا اشار جو ہے کفار بڑے سے لگتے ہیں جس سے تیر لگتے ہیں دربار رسالت کے شاعر ہیں اور مشہور قصیدہ جو ان کا ہے وہ علماء پڑھتے ہیں کہ وہ کیسا شاعر ہے اس کا جی کے جی من کل کما کما کما خلق شاہ کافی عجیب قصیدہ ہے انہوں نے لکھا ہے اور کا بن زہر جو تھے یہ جی؟ کہا بن زہر نے ایک صحابی ہے جو فتح مکہ کے دن کو خیال تھا کہ مجھے تو ضرور قتل کیا جائے بڑے لیڈر تھے بڑے شاعر تھے بڑی شخصیت تھے کسی صحابی نے تسلی دلائی کہ تجھے نہیں بتایا بہت بڑا دربار ہے تیری طرح کے چھوٹے موٹے ظلم جاتی جو ہوئی ہیں ان کو معاف کر دیتے تو اس نے کہا کہ پھر اگر آپ میں مسلمان لے کے جاتا ہوں اور میں قصیدہ بھی لکھتا ہوں کہ شاعر تھے تو قصیدہ لکھا انہوں نے اور پھر آ کر انہوں نے پڑھا تو اس قصیدے کے جواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر عطا فرمائی اس کو قصیدہ بردا کہتے ہیں اور یہ چادر جو تھی پھر یہ عباسی بادشاہوں نے کتنے ہزار جو ہے دینار دے کر کا بن زہر رضی اللہ کے خاندان سے خریدی ہے اور عباسی خلیفہ جب عید کے دن جو ہے تو خطبہ پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا تو یہ چادر اپنے اوپر ڈال کر آیا کرتا تھا ہاں جی، اور دوسرا کسیدہ پردہ جو ہے وہ علامہ بسری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے کہتے ہیں کہ فالج ہوا مجھے شفا نہیں ہو رہی تھی تو میں نے پڑھا یہ قصیدہ لکھا تو رات کو زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے جو ہے تو یمنی چادر میرے اوپر ڈالی اور بدن پر ہاتھ پھیرا اور صبح میں اٹھا تو چادر بدن پر پڑی ہوئی تھی اور بیماری شفا ہو گئی تھی کہتے نوٹ کر نکلا باہر تو آگے ایک بکھرے ہوئے بال پھٹے پرانے کپڑے اور خستہ حال فکیر آگے پھینکا رہا ہے تو اس نے کہا کسیدہ مجھے دو نا تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کون سا کسیدہ میں نے تو بہت لکھے ہیں تو اس نے پھر یہ کہا کہ یہ جو جس کے اشعار جہاں سے شروع ہوتے ہیں ہاں، کہاں سے شروع ہوتے ہیں جی؟ ہاں، اس کو بند کر ہے کہ وہ جو ہے تو وہ کہتے ہیں میرے سوا کسی کو نہیں پتا تھا تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا ہم نے کہا جب دربار رسالت میں پڑھا جا رہا تھا تو میں وہاں موجود تھا نا ہاں جی، میں وہاں موجود تھا اور اس کو اس کو, اس کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ سن پر ایسی کیفیت جیسا کہ شاخ ہوا میں کانپتی ہے تیز ہوا میں تو ایسی آپ پر کیفیت تھی اس کو سن کر بہت ہی قدردان ذات ہے تو ایک بار ضروری چیز پڑتا ہے دس بار رحمت نازل کی جاتی ہے ہمارا مولی سے ملا صاحب جب پہلے پہلے آیا سلسلے میں نا تو اس کا نام مولانا رین تھا جی گالیاں دیتا تھا بہت سمانے پر مجزوبیت گال باقی تھا تو ایسے میں نے کہا گالیاں کیوں دیتے ہو تو یہ تو مجدور تھا اسے کہا کہ خدا تو کنزل اکڑی تھی نوز بلا میں نے کہا کھلا اکڑی تھی تو اس نے کہا سورہ قلم میں نہیں دس دس گالیاں نہیں دی اس کافر کو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی کس طرح ہے وہ جی ہمائم مشائم بن امی منا الخیر محتب اسیم محت البار ذالک غنیم یعنی انکان اور اس کے ناک بار یعنی ناک کا تذکرہ کیا گیا بس باقی وہ دس برائیاں اس کی بیان کی گئی یہاں تو کیا تھا قرآن نے کہا کہ ہے پیدا بھی حرامی ہے اپنے باپ سے نہیں پیدا ہوا جی؟ تو آیا سیدھا تلوار لے کر ماں کے سر پر کھڑا ہوا کہ سچ سچ بتا میرے بارے میں تو قرآن نازل ہو گیا ہے اور وہ کہا جا رہا ہے کہ تو یہ اپنے باپ کا نہیں ہے تو مجھے سچ بتا کہ کہ کیا بات ہے اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے بہت ہم لوگوں کی بہت جائیداد تھی اور تمہارے باپ کی کوئی اولاد نہیں تھی تو بس اب ہم پر مصیبت تھی تو تم پار کی بیٹھے نہیں فلاں غلام سے پھر تم پیدا ہوئے سہرا ضمنی طور پر یہ بات آ گئی درمیان میں تو اللہ کی شان کے میں نے کہا کہ مولوی سمی اللہ جو ہے گالیاں دینا چھوڑے گا اور سب سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ اپنے سر کے بال زلفیں منڈائے گا تو ایک زلفیں منڈا کر آیا تو میں نے کہا کہ اللہ کا فضل ہوا کہ تم گالیاں تم سے چھوٹی ہیں خیر جی ایک بار ضرور صحیح پڑھتے دس بار رحمت نازل ہوتی ہیں ہاں جی۔ پڑھا کرتے ہیں نا جی۔ کہ ان کا شیخ شبلی کا واقعہ ہے وہ ہاں جی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک خستہ حال آدمی آیا یہ شیخ شبلی کا واقعہ ہے یہ کن کا ہے جی۔ شبلی آئے تھے اور ایک عالم کے پاس آئے تھے وہ کھڑے ہوئے نہ وہ نہیں دوسرا جو وزیر کا واقعہ ہے وہ کس کا ہے وہ بھی کسی عالم کا واقعہ ہے کہ عالم بیٹھے ہوئے تھے اپنے مدرسے میں درس دے رہے تھے تو ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے آدمی آیا پاس بیٹھ گیا تو یہ بھی کوئی اللہ کے تعلق والا بندہ تھا تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے جتنے کہا کہ رات کو گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو گیا ہے اور گھر والوں نے کہا کہ گھی اور شاد لے کر آئے گھر میں تنگ دستی تھی کہ اللہ کے خاص تعلق والے بندے تنگ دست ہوتے رہے فاقوں میں ہاں جی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ جو عالم تھا ان کا بھی تندرستی کا حال تو غمگین ہوئے ان کے لیے اور غم کی حالت میں ہی ان کو اونگ آ گئی اس طرح تو اونگ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ تم اس وقت کا جو حکومت تھی اس کے وزیر کے پاس چلے جاؤ اور اس کو کہا کہ تمہار جمعہ کی شب میں مجھ پر دو ہزار مرتبہ ضرور شریف پڑا کرتا ہے اس دفعہ جب شب جمعہ میں جب تو پڑھ رہا تھا تو اتنی دفعہ جب تو نے پڑھا تو بادشاہ کا پیغام آ گیا کہ اس کو حاضر ہونا چاہیے تو تو اس جگہ چھوڑ کر چلا گیا اور تو ملا بادشاہ سے اور پھر جب واپس آیا تو باقی ضرور شریف تو نے پورا کیا تو یہ جب علامت اس کو بتا دینا تو پھر اس کو کہنا کہ اس جو ہے یہ جو درویش ہے اس کو اتنے ہزار درم دے دو اتنے ہزار دینار یہ درم دے دو تو کہتے ہیں کہ وہ آیا اور وزیر بہت خوش ہوا اس نے کہا واقعی یہ بات ایسی ہے تو ایک پتہ نہیں کتنے دس ہزار کا لے کر آیا اس نے کہا یہ تو اس بات کی خوشی میں کہ میرے ضرور صرف صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہے اور دس ہزار خوشی خوشی میں کہ آپ لوگ تکلیف برداشت کر کے آئے اور یہ پتہ نہیں کتنے ہزار اس نے دیدار نکال کر دی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ آپ کو سب مبارک ہوں جتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہوا ہے اتنا ہی میں جو ہے آپ سے لوں گا جی تو اتنا لے کر واپس آئے تو عرض یہ کرنی تھی کہ جب تو دروسی پڑھ رہا ہوتا ہے تو دربار میں حاضری ہوتی ہے اور تجھے پتہ ہی نہیں چلتا ہے ہاں جی سبحان اللہ یہ واقعہ تو کئی دور سنایا ہے اتنی دور میں نے سنایا ہے پھر بھی یہ کہتا ہے دل فروش کے میں سمجھ نہیں آئی ہے چلو دور سناؤں گا یہ ہمارے عہدے تھے کیا نام تھا احمد خان صاحب جو مطلب کی طرف جو مدرسہ تھا ولجی والا احمد خان صاحب ہے کہ چلا گیا جی؟ اچھا ڈیوٹی پر گیا میاں صاحب کیا نام جی میاں جان صاحب کنڈو کھیل کے مدرسہ ہے یہاں پر ان کا یہ علماء کرام کے جو مدارس چلاتے ہیں اور خصوصاً ٹوٹے پھوٹے مدارس کے جہاں سے نکل کر ان کا نام نام, نام بھی نہیں ہوتا ان پر بڑی نظر ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حج پر گئے تو وہاں آدمی آپ نے کہا کہ مجھے زیارت ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ پگڑی آپ کے لیے عنایت فرمائی ہے تو وہ ان کے پاس ہوتی تھی تو مولانا بجلی گھر صاحب بڑی کوشش کرتا تھا کہ ان کی زیارت کرائیں اس پگڑی کی تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ڈی سی پشاور جو ہے تو وہ چونکہ پشاور کے ڈی سی کو اور چیف سیکرٹری کو تعلقات رکھنا پڑتے ہیں بجلی گھر استاد کے ساتھ آنے ہاں سے جی۔ تو انہوں نے ڈی سی کو کہا کہ اگر تم جاؤ تو ہو سکتا ہے تمہیں دکھا دیں مجھے تو نہیں دکھائی انہوں نے تو پھر جو ہے وہ ڈی سی نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا کہا کہ میں ساتھ گیا انہوں نے میرا تعارف کرایا کہ یہ آپ کے ضلع کا ڈی سی ہے ضلع کا ہے یہ آیا ملنے کے لیے تو پھر اس نے کہا کہ جی یہ کہتا ہے کہ وہ بجلی گھر استاد نے کہا دا سی لے وہ نہیں شن چھڑے دے اور دا استاد جی جگاتا سو ہوگا آپ اٹکے بجے تو خیا کہ نا جی پھر انہوں نے فرمایا کہ بچے آگا رہنا ماں پلانے دے کہ مرید دے خار کے تاجر دے آجی آگے یعنی؟ سرا میکھے دے داخل کا بیا آگا کہی ہو بیا بات زان میں شکلا سو رکھتے آجی دیں کہ وہاں پر رکھا ہوئے پھر ان کا جب جنازہ ہو رہا تھا تو اس طرح اندازہ تھا کہ ان کے جنازے پر ڈالیں گے وہ چادر تو جنازے کی چوئی اطلاع ہوئی تو اس راستے سے ہم چلے جو پلوسی والا راستے ہے تو گئے راستے میں راستے موٹر سائیکل الٹا ہم دونوں گرے تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا کھڑے جاؤ پھر چلاؤ اس کو پھر چلایا خراب پہنچایا وہاں پر جی تو اللہ کی شان کرنے میں اس چادر کی زیارت کی جی اور یہ ہمارے بلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ واقعہ یہ ہوا کہ حج پر گئے ہوئے تھے تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ میں نے مجھے زیارت ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک اس طرح نارنجی رنگ کی بس گزری تو آپ نے فرمایا کہ علی سے کہو کہ جب تک طلبا ہیں تو بند نہ کریں تو کہتے میں جاگا میں نے کہا یا اللہ اس خواب کا کیا مطلب ہے علی کون ہے اور کس چیز کو بند نہ کرے سمجھ نہیں آ رہی ہے تو خیر بس کے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو نارنجی رنگ کی بس گزری جو خواب میں دیکھی تھی اس بس کو دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا مدینہ یونیورسٹی جامعہ مدینہ ہاں جی۔ تو کہتے ہیں مجھے خیال ہوا کہ شاید یہی مدینہ یونیورسٹی کے بارے میں ہے یہ پیغام اب مدینہ یونیورسٹی کے بارے میں علی کون ہے جی پھر کہتے ہیں کہ مجھے یاد آیا کہ ابو الحسن علی ندوی صاحب کا نام علی ہے ابو الحسن کی یعنی کنیت ہے تو ان کے لیے پیغام ہے ہیں ملنے کے لیے چلا گیا ان سے وہ بھی آج پر آئے ہوئے تھے تو میں نے ان سے کہا جی کہ میں نے تو زیارت کی اور مجھے یہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ انہوں نے کہا سبحان اللہ مولانا صاحب سبحان اللہ آپ نے ہمارا مسئلہ ہی حل کیا کر دیا جی سعودی حکومت نے مجھے بلایا ہوا ہے کیونکہ میں اس کا وہ شورا کا رکن یونیورسٹی کی تو یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ یونیورسٹی کو بند کیا جائے کیونکہ اخراجات اس کے بہت ہیں اور طلبا نہیں آتے اتنے تو یہ اس کو بند کر دینا چاہیے تو بتا آپ نے پیغام یعنی مسئلہ حل کر دیا کہ آپ نے پیغام دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خیر تو اسی سفر میں حضرت مولانا ابو الحسن ندوی صاحب سوئے ہوئے تھے تو ان کو خواب میں زیارت ہوئی تو ان کو اکتر کی شیشی دی حضور صلی اللہ علیہ نے اور فرمایا کہ یہ مولانا اشرف صاحب کو دے دینا تو جب جاگے تو ہاتھیں پکڑی ہوئی تھی ہاں جی، آٹھ پہلو یہ شیشی تھی اور اس کا جو ہے تو گہرا آسمانی رنگ تھا اور یہ جو ہے تو پھر اپنی زندگی میں دو بار یہ دکھائی تھی مولانا صاحب نے اور چونکہ ہم ان کے پیچھے ہو جاتے تھے کہ ہمیں یہ دکھاؤ تو دو بار دکھائی تھی زندگی میں اور پھر وسیعت یہ تھی کہ پھر کفن پر میرا اس کو ڈالنا تو کفن پر اس کو چھڑکا اس بوتل کو وہ لکیریں کھینچ رہے تھے سب پر جو جو آ گیا ایک لکیر مجھ پر بھی کھینچی سبحان اللہ تو یہ ٹالنا چاہیے امین امی سے سوکھ تپوس نہ کہ کہا امک آخلا تپوس کی وہ ذات مقدس خود جو محبت ہے پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی آر یا وہ دیوار کھجے نہ پتہ ہی برتن جدار کی دار نکی گی پتہ ہی کرتا اللہ تو اس دن مجھے خیال ہوا کہ یا اللہ یہ سعودی جو ہیں ان میں سارے تو ایسے نہیں ہیں لیکن یہ بعض اوقات بڑی بیتوکی باتیں کرتے ہیں اور اس مدرسے میں یعنی کیسے بعض بڑے بیتوکے غیر مقلد ہوتے ہیں مدینہ یونیورسٹی میں لیکن باوجود ہی بھی مدارس کی اتنی قدر ہے کہ اس کے لیے یعنی آپ فرماتے کہ اس کو بند نہ کیا جائے ہاں جی۔ سبحان اللہ سبحان اس یونیورسٹی میں میں ہوتا تھا تو یہاں ایک وارڈن تھا تو اندر لڑکی کو لاتا لڑکوں کا میں اندر لے آتا تو مجھے بتایا شمشاد ایک بیر ہوتا تھا جو سوابی میں ہوتا ہے ہاں جی شمشاد بیڑ نے مجھے بتایا کہ تمہارے یہاں پر بدکاری ہو رہی ہے تو اللہ کی شان اللہ نے مجھے توفیق دی اس معصیت کو ختم کرنے کے لیے اتنا اتنی کوشش کرنی پڑی مجھے کہ مجھ پر فائر کرنے کے آلات ہو گئے تھے اللہ نے توفیق دی جمنے کی تو یہ واقعہ جب گزرا تو میں سویا ہوا تھا اس طرح ایک ہاتھ اس طرح سامنے آ گیا کسی نے کہا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا ہاتھ ہے اور انگوشت شہادت جو ہے تو اس میں زخم لگا ہوا ہے اور اس پر خون نظر آ رہا تو کسی نے کہا کہ اس خون کا اپنے اوپر لگا لو تو اس میں سلائی کی طرح دو اس طرح اس دو سلائی پر دو, دو لکیریں جو ہے اس کی مجھ پر کھینچ تو جاگا میں نے تو خیال ہوا کہ یہ جو معاشیت کو ختم کرنے کا کام کیا تھا یہ پیش ہوا دربار میں اور دوسرا جو ہے میں نے مولانا صاحب سے جا کر ابس کیا تو انہوں نے جو ہے تو کچھ دنوں کے بعد حکم نے حج کی تیاری کر لو ہم نے کہا یا اللہ حج کی تم کس وقت تیاری کریں ہمارے پاس کیا ہے ہاں جی۔ خیر انہوں نے جو ہے تو ہمارے بتایا بڑا نام ہی میرا بھیج دیا منظوری بھی آ گئی اس حال میں کہ پیسے ہی نہیں میں نے کہا یا اللہ تین سال نوکری کی ہے اور بار جان نے مجھ پر خرچ کیا تھا تو اس زمانے میں تین سال کی مجھے چھ ہزار بچت ہوئی تھی تو چھ ہزار گھر والوں کو دیے آپ ان سے کہیں کہ ساڑھے گیارہ ہزار آج کے لیے دو تو ایک عجیب سال ہوگا کہ تم نے سارے اپنے بھائی خرچے کیے آپ کے بھائی تم تو کیا کیے گھر میں کیا بڑھتے بڑھتے گھر پر کہا تو سب کہہ رہے ہوں کہ کہ تو میں دیتا ہوں آپ کو پیسے میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں سبحان اللہ خیر وہ اس میں باقی حضرات تو تیار ہو گئے آج کے لیے مولوی یوسف صاحب جو تھے وہ وہ تیار نہیں ہو رہے تھے تو بلا صاحب نے فرمایا کہ ان کے بارے میں مجھ سے کہا گیا کہ یوسف کو بھی ضرور لا کر چھوڑیں گے لاہور کا بندوبست ہو جائے گا ان کا ہی اور یہ اس میں آسن نمبر تین ہے میں نے بارف القرآن تفصیل جب آئی تو میں نے مولانا صاحب سے عرض کیا شاید ان کی توجہ تھی کہ اس کو پڑھ کر سنایا جائے کیونکہ بہت نایاب چیز آ گئی تھی تو میں نے ہم کیا کیا عمران صاحب یہ اگر آپ کی اجازت ہو اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں پڑھ سکتا ہوں اس کو تو میں اس کو پڑھ کر دو دو چار کر سفے روزانہ سنا یہ کروں طلبا کو تو نے فرمایا کہ بیٹا شروع کر لو لیکن آپ کو تبلیغ والے آواز بہت پریشان کرے گے تو انہوں نے کہا کہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے تو کوئی کسی مرکزی حیثیت میں نہیں ہے تو زیادہ ہمارے پریشان میں خطرہ نہیں ہے <clears throat> میں نے شروع کرائی <clears throat> درس ہمارا ہوتا تھا تو اس میں تبلیغ کا جو ہم کرتے تھے وہ چھوٹی سی جگہ سے ہم تین جماعت بیرونی گش کے نکالتے تھے اور طور پر اس میں سو آدمی رہتے تھے اسی آدمی اس میں سے جماعت سے نماز پڑھنے والے ہوئے اور پندرہ آدمی باقی تھے اپنی جگہ پر پڑھ لیتے تھے ایک کا تھا وہ نہیں جاتا تھا اور ایک کو شیعہ تھا وہ نہیں جاتا تھا پہلے میں بڑی فضا بنائی یہاں ایک جو ہے وہ پنچیری پرو والا تھا تو تنگ کرتا رہتا تھا مختلف لوگوں پر ہاں جی؟ تو اللہ کی شاید تو جو قادیانی تھا اس کو اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی تھی ہاں جی۔ اور یہ جو ہمارا پنجیری ساتھی تھا اس کو خواب میں حضور صلی اللہ نے بھی جانا اس کو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ڈاکٹر سے کو پریشان نہ کرو اللہ اللہ یا جب کتا جب کتا آدمی کے گھر کی حفاظت کرتا ہے اس کتے کا نام رکھتے ہیں اور کو روٹی کا ٹکڑا ڈالتے کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو کو بھی چھوڑنا اکرام کرنا ان میں نے سب جگہ کی تلاش لی سب کپڑوں کی جگہ تصویریں لگائی ہوئی تھی ان کی میں نے پھاڑی اور بڑی ڈانٹ کی بڑی سختی کی تو اس ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا یہ میرے لیے پیغام ہے میں نے لوگوں پر سختی کی ہے فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بردی جی جائے یہ سب پچھاڑی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہاں؟ اور عمر کے ساتھ بردی کی جائے کل اتنے میں ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد یہاں علی خان بھائی چند سب گیا تو اس کا سار کو میرے پاس بھیجا کہ اس کو کہو کہ جگہ کو چھوڑ دے ورنہ ہم اس کو نکالیں گے یار تو خود ہی چھوڑ دیں تو جب اچھا ہو تو گھر میں ساتھیوں کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد ختم پڑا ہم نے دعا مانگی ہم نے کہا یا اللہ اس جگہ کو تمہیں حکم تمہیں چھوڑنے کا ہم کیا کریں یہ آدمی میں نکال لائے یہاں سے تو اس لیے سر میں تو میں نے کیا دیکھ رہا ہوں کہ جو شاہ رسول اللہ وسلم نمبر تین کے سامنے کتاب رسول اللہ صلی اللہ وسلم کھڑے اور کالی پگڑی آپ نے باندھی ہوئی اور اس میں جو ہے تو میرے دس سالہ سر بعد ہے چاروں طرف آپ کے کھڑے ہیں اور بس ایک سے یہ خاندان تھا جہاں شاہ کو میں نے دیکھا کہ یہ مجھے شکل سے نظر آیا باقی کھڑے ہیں سارے بس یہ نظارہ بیٹھا میں ہو گیا خراب ختم ہو گیا اب دوسرے دن جب میں کالج کو گیا تو وہاں نے کہا کہ یہ اصل نمبر دس جو ہے یہ میڈیکل والوں سے مل گیا ہے اور اس کا تو میں جو ہے تو بادل لگا دیا تو میں سمجھا کو بخار دیکھا تو نافذ ہو گیا تو پھر لوگوں نے کہا تو با یہ بہت سخت ہے اور یہ بہت سختی کرتا ہے یہ وہ ہے وہ نے واپس لے لیا آڈر ہونے کے بعد واپس دے دی تو خیر یہ یہاں تک کہ بات خیال سے نکل گئی یہاں تک کہ یہاں آسر بنا راضی حال راج یار اصل بنا یہاں اس میں میں نے برس شروع کیا تو آدمی وصول کرا رہے تھے تو اچانک مجھے خیال آیا کہ اس کے دروازے کے بعد یہ جگہ تھی یہاں پر زیارت ہوئی تو اس نے مخالو تو اس کے بعد جو ہے تو ہمارے برس قدر منتقل کیا گیا تو وہ لوگوں نے بہت کہتے ہیں کہ برس کے لیے برس ہونے کے لیے پندرہ روب آدمی کو آنے چاہیے اور یہ ان پڑھ آدمی ہے اس کے برس میں نہ بیٹھو اور بہت لوگ سزا بناتے رہے خلاف آنے لیکن اللہ جس کو چلا ہوتا ہے چلی پڑتا ہے تو خیال انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پندرہ روب کو تصویر لکھنے کے لیے چاہیے تصویر لکھنے کے لیے لیکن یہ تفصیل کو پڑھنے کے لیے تو پندرہ لوگوں کی ضرورت نہیں آئی کیوں تو لکھی ہماری کتابیں ہیں تو وہ ہاں۔ کسی کو دیکھتے ہیں کس کو پڑھنا سمجھ آ جائے گی غلطی نہیں ہوگی اس سے تو اجازت دے رہے ہیں کہ ہمارے شہر کے ہمارا بہت خلط ہے انہوں نے اجازت کی اس سے پڑھنے کی تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کی لاز رکھے گا اور گمراہی سے محفوظ کرے گا خیر یہ اچانک چاہنے کی باتیں یاد آئیں اور اپنی زبان سے نکل گئی میں ہاں، ہے ہاں، میرے بھائی آر کی دنیا ہے اور تھوڑا سا وقت ہے ہاں جی اور تو کس کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے فوائد ہاں جی؟ سرکار نے شعر لکھا ہے اگر تو مولانا ذکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رنگالے چنریا گبال ریسیس ہاں جی رنگالے چنریا گبال ریسیس تو بیٹھی رہے گی ہری دن کے دن نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی یعنی دریا میں بیٹھی رہے گی کو کہتے ہیں گیا چلریا جو ہر رکھتے گیا کہتے ہیں اور بڑی چادر ہوتی ہے جس کو ڈالتی ہے تو کہتے ہیں اس کو تو رنگ کرا لے اور شیش کہتے ہیں بالوں کا پیچھے بناتے ہیں نا کمسے کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ بالوں کو صاف ستھرا کر کے کمپنی یہ بنا رہے ہیں کہ گنگا لے چمریا یعنی کہ اپنے بپا کو رنگ کرا لے اور گنڈا لے رہی یعنی سی تو اپنے بالوں کو صاف ستھرا کر کے ان کو گنڈا لے کیونکہ تو تو پرائی بیوی ہے اور تو کیا اعتبار کا تیرے جتنے کس پیا جو خاون تیرا کس طرح تجھے بلا لے ابھی تیرا خاون تجھے کس طرح بلا لیں اور مولانا شاہ کشمیری رحمۃ اللہ شہر کو پڑھاتے تھے اور سب باتیں تھے رنگال ہے چندریا گنگال ہے ریسیس تو بیٹھی رہے گی غریب دن کے دن نہ جانے بلا لے پیا کس گڑی یہ خدا سب میں نکالا پہلے سے میں کہیں مجھے پورے پریوار نہیں رہا ہے شہر آنے ہے ایک نئی زندگی کا تذکرہ اور چرچا کیا جاتا ہے اور اس کی کامیابیاں اور رہنائیاں اور فوائد بیان کیے جاتے ہیں ہاں جی۔ اور اس کے خلاف کے نقصانات بیان کیے جاتے ہیں تو آدمی کا جذبہ بن جاتا ہے کہ اس کو اختیار کرنا چاہیے ہاں جی اور ہر چیز کو اختیار کرنے کا جو دورانیہ ہوتا ہے اس میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اور بعد تکلیف کے کسی چیز کو آدمی حاصل کرتا ہے اور فوائد اس کے تب شروع ہوتے ہیں جب وہ چیز حاصل ہو جائے ٹھیک ہے نا اور حاصل ہونے تک جو ہے وہ آدمی کو ہوتا ہے جی بڑا اس کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہمارے علاقے میں چاول کاشت کرتے ہیں تو چاول کے لیے پہلے زمین کتنا کھودتے ہیں اتنی بار ہل چلاتے ہیں تو بالکل اس کو نرم کر دیتے ہیں اس میں پانی ڈالتے ہیں پانی اس میں کھڑا رکھتے ہیں کافی دن پانی اتنے دن کھڑا رکھتے ہیں کہ زمیندار پر اترتا ہے اس میں جب قدم رکھتا ہے کیونکہ قدم رکھنے سے وہ سامنے کی جگہ پر جب بلبلے اٹھنا شروع ہو جائیں تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ساری مٹی اتنی نرم ہو گئی کیا پورا ایک سرا دوسرا سرا ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہو گئے ہیں جی جی کنیکٹ ہو گئے ہیں کی جو ہے ایک ہو گئی ہاں جی تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اب جو ہے یہ جو ہوتی ہے پنیری بزغلی اب وہ ایک ایک کرتے ہیں اس کے اندر تو گٹڑیاں بنا کر لاتے ہیں تو وہ لوگ اس کو کرتے ہیں جی لگاتے ہیں جی تو بات اتنا کمر میں درد ہوتا ہے کہ شامت ہو جاتی ہے ہاں جی، بعض بعض لوگوں کو جو ہے تو کمر میں وہ ہو جاتی ہے درد میں ہیں سک کہتے ہیں جی تو اس میں ان کو ہو جاتا ہے بریک یا سک شروع ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ہفتہ دو دو ہفتے پڑے رہتے ہیں اور کوئی نہیں کہتا کہ اس کے بعد چاولوں کو کسی کے نام جام دیا تو اس کو ہم گاؤں سے نکالیں گے جی تو کہ سیزن ہوتا ہے اتنا درد زیادہ ہوتا ہے اتنا ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ پلانیا تاس تاس ان تاسب لات لڑتے تو کہتے ہیں تو جی کرل دینوں چاول اب کاش کرنے اب کیا کریں جی <clears throat> جس وقت فصل آتی ہے جی اس کو پکاتے ہیں اس کا مختلف شکلوں میں آ تو پھر مزہ آتا ہے تو اس کو جب آدمی بیچتا ہے تو ہمارے علاقے میں سب فصلوں کی کاش میں کپڑے گندے میلے آئی برا حال پسینے اوپر آئے ہوئے بدن میں درد جی جی اسی وہ کیا ہو سب بیچ پر سب کچھ پیسے ہوتے ہیں پھر آدمی جو ہے شادیوں پر گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے تھے نا گھوڑی پر یا گھوڑے پر یا ایک شادی میں جاتا ہے گھوڑے پر بیٹھا ہوا دوسرے پر پھر اس میں اس کا جو ہے feedback bio biological feedback پھر ملتا ہے وہ خوشی جس سے بدن بڑھتا ہے سیر ٹھیک ہوتی ہے وہ تکلیف کے قدر اس کو پھر وہ فیڈ بیک ملتا ہے جی اور مزہ اس وقت آتا ہے ٹھیک ہے تو اب حاصل کرنے میں جو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے ٹھیک ہے نا تو ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو حاصل حاصل کرنے کی تکلیف میں ہتھیار ڈال دیتا ہے خریدا قوم ہاں جی، ماں اس نے بار میں تو بس میں نہیں کر سکتا ہمارا ایک برخوردار تھا تو ایئر فورس میں تھا تو ایک دنوں گھر والی کو بھی لے کر آ گیا نہیں نہیں اس کی شادی ہوئی تھی تو دونوں آ گئے تو اس نے کہا کہ آپ کیسے آئیں گے اس نے کہا کہ ہم پیرا جمپ کے لیے آئے ہیں اس لیے ہم آئے ہیں کہ گھر پر ہوگی اتنے دن میں وہاں ٹریننگ کروں گا تو اس کی کوئی پہلے ہمارا خیال تھا کہ صبح چھلانگے لگائیں گے اور بس چلے جائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی ہماری مہمانوں سے اسے کہتا کہنا جی ایک مہینہ تو ہمیں دوڑائیں گے پہلے پہلے دوڑائیں گے پھر چھت سے چھلانگ لگائیں گے ہمارے دل کو پہلے مضبوط کریں گے حوصلے کو ہاں جی؟ پھر وہ ایک دن آیا تو وہ کہہ رہا تھا بڑا خوش تھا وہ کہہ رہا تھا جی آج انسٹرکٹر نے اسپیچ کی ہے وہ کہہ رہا تھا کہ جس وقت آپ جمپ لگائیں گے نا جہاز سے اتنی خوشی ہوتی ہے آدمی کو کہ then the person start singing that by the bird sing ان تب آدمی کو پتا چلتا کہ پرندے ہوا میں کیوں گاتے اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے آدمی کو تو ہم تو بڑے آدمی ہمیں پتا تھا کہ یہ جم کتنا مشکل کام ہے لیکن آپ وہ کر رہے ہیں ان کو بریف کر رہے ہیں انکریج کر رہے ہیں ان کو مزہ اتنا مزہ اس میں ہوتا بڑا خوش تھا جی تو خیر جی وہ پھر جب چلا گیا پہلا دن جمپ کا تھا تو پہلے جو جمپ ہوئے تو وہ اس کا جمپ تو نہیں تھا باقی لوگوں نے لگائے تو اس میں ایک آدمی مر گیا جی تو اس دن آیا تو اس نے کہا کہ گھر پر نہ ایک آدمی مر کے آج کے چمپوں میں اس کو نیوز بھی نہیں دیتے اس کی نا کہ وہ خوف راس پھیلتا ہے اس کا دوسرے دن پھر جو ہے تو آیا تو اس نے کہا کہ کور کہنا ہوا دن تو میری آج جب تیسرا اس کا دن تھا نا تو اس کے آواز اڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا دیکھو برخار آپ تو ایک جہاد کے عمل میں ہیں اور قوم ملک کی خدمت کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں اور موت تو لکھی ہوئی ہے جس دن لکھی ہوئی اس دن آئے گی کوئی کچھ نہیں سکتا اور نہیں لکھی ہوئی تو کوئی جان نہیں سکتا ہے اور آپ اتنے بڑے جہاد کے عمل میں جا رہے ہیں اور اتنی بڑی وہ ہے وہ اس کا فضائل بیان کی تو بس اس کا حوصلہ ٹھیک ہو گیا جی تو گیا فور جمپ لگا کر آ گیا شام کو کامیاب ہو کر آ گیا یعنی۔ تو اس نے کہا کہ اس کہا ڈاکٹر صاحب اس طرح کہ جب جمپ آدمی لگاتا ہے تو یہ کل ہوتے ہیں پتہ دو کے تین منٹ ہوتے ہیں کتنے منٹ ہوتے ہیں زمین تک پہنچنے میں ہاں جی؟ یہ ہائٹ پر ڈپینڈ کرتے ہیں تو بارہ سے کوئی دس ہزار کی پردیشن کو لگواتے ہیں تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہوتے ہیں کوئی دو یا ڈھائی منٹ ہوتے ہیں تو اس نے کہا آدمی مرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو یعنی وہ جب خیال کرتا ہے تو وہ ڈھائی منٹ گزرے ہی ہوتے ہیں تو اس نے بتایا کہ ایک منڈل سے بھی گزر گیا تھا اس کے بعد اس کو خیال آیا تو اس نے وہ پیراشوٹ اپنی کھولی پیراشوٹ میں نے کھولی تو پھر وہ گیا جی تو خیر جی یہ لے بھی جہاد کا عمل ہے ایک بہت بڑا نیت ہے ہے سواب اس کا جی تو خیر یعنی وہ عرض یہ کر رہا تھا کہ سیکھتے ہوئے اب دیکھیں یہ تو ایک بہت اعلیٰ زندگی ہے تقوا والی بات والی زندگی تو بہت اعلیٰ زندگی ہے کہ پر اللہ نے وہ دینا ہے جو صدارتوں سے وزارتوں سے جائیدادوں سے پیسوں سے ہاں جی اور ان سب چیزوں سے نہیں مل رہی ہے وہ احساس کہ جو زمینوں جائیدادوں سے عہدوں سے کرسیوں سے صدارتوں سے وزارتوں سے نہیں مل رہا اور وہ قوت جس کے آنے کے بعد آدمی اللہ کا آگے ایسا اللہ کا احساس کا تعلق ملا کہ سب اس کے آگے سب نگون ہیں تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے نا ہاں جی۔ وہ کس کا تھا ملتان کے جو بادشاہ نے ایک ایک عالم کو قتل کر دیا تھا خط لکھنے پر دہلی کے بادشاہ کو بادشاہ تھا کہ کون تھا بولے صاحب آپ سے ہاں جی کیا نام تھا اس کا کا پورا ناصر الدین بادشاہ بادشاہ بڑا ظالم تھا تو اس کو معذور کرنے کے لیے ایک عالم سے انہوں نے خط لکھا اور ایک لکھا باؤدین سے ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا دہلی کے بادشاہ کو پر حملہ کر کے اس کو ختم کرو کس نے بہت عوام کو اور دین کو نقصان پہنچا دیا تو خط پکڑے گئے تو دونوں کو طلب کیا گیا دربار میں تو جو عالم تھے دوسرے ان کا خط پڑا گیا اور ان کو اس نے دربار میں قتل کیا ان کی باری آئی تو اس نے کہا خطاب کو میں نے لکھا ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے بس کی بات کہنا کہ بادشاہ پر ہے بتا رہی اور میرے ساتھ میں تو نکال یہ بادشاہ تھا ہندوستان کا گزرا ہے اس کا کیا نام تھا کوئی بڑا دانا بادشاہی سکے بھی تبدیل کیا تھا دار اخلاق بھی تبدیل کیا تھا اس نے جی جی تو جی؟ فیروز شاہ تو تو اتنا اس کا روب ہوتا کہ اس کے دربار میں جب آدمی آتا تھا نا تو آدمی کھڑا ہو کر کامتا تھا کا طرح تو عام طور پر مشہور ہو گیا تو ایک بزرگ تھے ان کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ تو ایسا ہی نہیں ہے اس کی ایسی شخصیت بن رہی ہے کہ تو کا مقابلہ کر رہا ہے تو ان کہا ہم اس سے ملنے کے لیے جائیں گے تو ملنے کے جب گئے تو بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ان کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ بیٹھا بھی تھا جب دوبارہ سے داخل ہوئے تو اس کے حدود میں داخل ہونے سے بیٹا کانپنے لگا اتنا اس کا روب تھا کہ حدود میں داخل ہونے سے بیٹے پر روب ہو گئے تم نے کہا بیٹے سے کہا یہ تم نے کیا کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر کہ ہاں جی تو یہ تو دربار میں جب داخل ہوئے تو, تو اس کے تاخ کے پاس گئے نے کہا بادشاہ السلام علیکم بادشاہ السلام علیکم کہنا تھا کہ بادشاہ کانپنے لگا ہاں جی کانپا تو نے کہا بادشاہ مطلب وہ زندگی کی جس زندگی میں اللہ وہ کچھ دینے والا ہے اللہ کے تعلق میں کہ جو دنیا کے سارے خزانے رہ سکیں تو اتنی معمولی چیز تو نہیں آنا چاہیے جی۔ اس کو بھی حاصل کرنے میں کوشش کرنی ہوتی ہے اور کوشش کرنے میں تکلیف ضرور ہوتی ہے اور اس تکلیف کو برداشت کرنے کی نیت کرنی ہوتی ہے ہاں جی۔ تو اب یہ تو سامنے آ گئی بات ہے نا کسی آدمی کو کہتا ہے جب آدمی دکان بنائے تو اتنی آمدنی ہوتی ہے پھر اتنے عرصے بعد آدمی ایسا مالدار ہو جاتا ہے پھر یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آدمی ہاں جی۔ تعلیمگی کی طرف بوڑھے آدمی کو بھی پر کہا آپ کہیں کہ اتنی آدمی مالدار ہو جاتا ہے کہ دوسری شادی بھی آدمی کر سکتا ہے تو وہ جو ہے وہ بھی خوش ہو جائے گا ہاں جی، اس کے اندر سے دل خوش ہو جائے گا تو اب یہ ہے کہ نہیں یعنی، تو اب وہ نکلا جی اس کی باتیں سن کر دکان بناتے ہیں آپ جی تو پہلے کرائے کی جگہ ہمارے تو صاحب نے ایک دکان لی تو دس ہزار کرائے کی تو تین مہینے تیس ہزار روپے کرایہ دیا اور پھر ارادہ پتا پتہ چلا کہ جگہ دکان نہیں چل سکتی تیس ہزار ایسے ہی گئے میرے گھر میں کیا تھا تیس ہزار خیرات کرنا کبھی تیار نہ ہوتا ابھی مفت دے کر آیا ہے پھر آدمی بناتے ہیں اس کو جی پھر بیٹھتا ہے جی پھر گا کر نہیں جاتے جی پھر اس کے لیے جھک مارتا ہے پھر پریشان ہوتا ہے پھر دعائیں کے لیے جاتے ہیں بزرگوں کے پاس پھر بارین سے مشورہ کرتا ہے پھر کوئی کہتا ہے شیشے لگا اس میں کوئی کیا کہتا ہے ہاں جی۔ تو تب کہیں جا کر وہ چیز وجود میں آتی ہے جناب آ جاتے ہیں ہاں جی۔ تب آدمی کہتا ہے یار خبریں خاکڑے کھیکڑے ہوئے کھے وہی ہو خوائی جی کھے آ ہاں جی اصلی تو کرا کھے آ جی خبر ہے کوئی ڈیڑھ سیکڑے یعنی تو ٹھیک ہے جی تو جو اس اس کے کے چسکے میں آتا ہے تو پھر آدمی کہتا ہے کہ پھر وہ ڈرتا ہے ادھر آنے سے ڈرتا ہے وہاں ہو جاتی ڈرتا ہے پھر چھپتا ہے جی سامنے نہیں آتا ہے جی اور کوشش کرتا ہے کہ آمنا سامنا نہ ہو جی ہاں جی آمنا سامنا نہ ہو اور وہ پھر اس پر جانے کو دل چاہتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سب کے ساتھ ہو پھر جذبات بدلتے ہیں گنا کے خیالات آ رہے کہتے ہیں کہیں بگڑ گیا تباہ ہو گیا تو پہلے دن سے آپ آپ سرج کیا تھا کہ غلط جذبات آنا برائی نہیں ہے ان پر عمل کرنا برائی ہے اس سے مایوس نہ ہوں اور گنا آدمی سے ہوں بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو رد نہیں کر رہی ہے اگر یہ خود اپنے آپ کو رد نہ کرا دے ہاں جی سو بار آدمی سے توبہ ٹوٹے اور آدمی توبہ پھر توبہ کرے مشردے کے توبہ کرنے کا آدمی کی نیت خالص ہو تو اللہ تعالیٰ سو بار توبہ قبول کرنے کو تیار ہے اللہ تعالیٰ کسی کو رد نہیں فرماتا ہے ہاں جی اور یہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے جو کہا رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ اگر شاخ رات سے ٹوٹ کر گر نہ گئی ہو اور ساتھ لگی رہے کوئی اس کا ہلکا سا چھلکا بھی اگر لگا ہوا ہو ہاں جی تو اس کو جو ہے فائدہ ضرور آتا ہے ہاں جی وہ ایک ڈاکٹر صاحب بیت ہوا تھا نا تو وہاں گیا تو کسی سورج لگانے والے ساتھیوں سے ملا ہاں ہوا ہے کہ وہ یہاں سیکرٹریٹ میں آتا ہے اور ایک ایک پیسے کے لیے تو لڑتا ہے ہاں جی اور اتنا دنیا دار ہے اور جو ہے تو بے بیت ہوا ہے وہاں تو اسے کہا کہ ہم نے بیت توڑ دی میں نے کہ ہمیں کیا فائدہ تھا توڑ دی جوڑ دیا <laughs> توڑ دیا توڑ دیا <laughs> وہ ایک ڈاکٹر صاحب کے بعد میں تو سائکیٹرک مریض تھا بےچارا پہلے سے اسکیزوں کی بات جیسی شکلیں ہوتی ہیں کہ آدمی جنرل بن جاتا ہے اور کسی کو ڈائگنوز نہیں کوئی نہیں کر سکا ہوتا یعنی تو اس نے خط دیکھا کہ ہم نے آپ سے بڑے وظیفے لیے تو آپ نے کسی وظیفے آپ واپس لے لیں اور آپ کے مولانا صاحب سے بھی لیے تھے ان سے بھی کہیں کہ اپنے وظیفے واپس لے لیں کیونکہ میں جو ہے تو مجھے تکلیف ہو گئی ہے تو نے کہا جی بادشاہ بھی دے دیں آپ وزیفہ تیار ہیں جی خیر جی یہ بات کیا ہو رہی تھی جی ہاں، نے کہا کہ اس نے کہا جی میں نے بیگ توڑ کہ جی، ہمیں کیا ہے جوڑتے ہیں توڑتے ہیں تو ہوتا یہ کہ آدمی اگر بالکل آدمی کی آمد رفت جگہ ختم ہو جائے آدمی کے دل میں اتنی بات بھی ہو کہ ہم بھی سلسلے میں ہیں تو سلسلے کے دعاؤں کا جھونکا اس کو پہنچتا رہتا ہے جب تک کتنی بات وکلپ میں باقی ہوتی ہے کہ میں بھی سلسلے میں ہوں جی تو دعاؤں کا ایک درجے کا فائدہ آدمی کو ضرور پہنچتا رہتا ہے اور آدمی رابطہ رکھے آمد رفت رکھے تو خواہ کتنا ہی گناہوں سے کیوں نہ آٹا پڑا ہو اللہ تعالیٰ کا فضل ماحول میں آنے جانے سے ضرور ہوتا ہے اور ایک دو دن میں آدمی پکا نہیں ہوتا ہے یہ تو آنا جانا آنا جانا آمد رفت رکھتا آدمی وہ آدمی کو کوئی کہتا نا کہ جہاز چلانے میں بڑا فائدہ یہ بڑا مزہ ہے تو آدمی کیسے ہی جہاز پر بٹھا دو چلاؤ تو اس کی تو ٹٹی نکل جائے گی چلتے جہاز میں اس کو بٹھا دو تو آدمی کہتا تو پیشاب خطا ہو جائے گا جی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور اس کے سیکھنے کے لیے جو ہے تو آدمی کو کچھ مشقتیں کرنی پڑتی ہیں اور سکھانے کا وہ ڈاکٹر خان نے ہمارا ایک بار خدا یونیورسٹی خالی ہو گئی ایات خان کی جب موت ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ اس کو شرم رکھو سائیکل گزارتے ہو خیمہ ڈیر کر را کر دو تبلیغوں کے ڈیر فائدہ بکی تو میں نے کہا چلو سکھاؤ تو سائیکل لیا تو اس نے مجھے سکھایا پہلے تو رانا میں درد ہو گیا جی پھر جو ہے تو وہ ادھر گرے آدمی جی ادھر گرے آدمی جی وہ سب نے کہا میں نے کہا دفعہ کا دکھانا اس تو بات سے کرو نہیں جی۔ تو خیر اس نے وہ سبر کراتے کراتے کراتے مجھے تو اس نے کہا میں پیچھے سے پکڑ پکڑے رہوں گا تو چلایا کر تو نہیں گرے گا میں نے پکڑا ہوا ہے زور سے تو پکڑے اس نے تھا جی میں چلاتا تھا تو چلا رہا تھا چلا رہا تھا تو اس اس اس نے نے نے ایک بار اعلان کیا کہا کہ اتنے منٹوں سے میں نے چھوڑا ہوا ہے تو خود ہی چلا رہا ہے ہاں جی جب وہ صحیح کہا تو خود ہی چلا رہا ہے تو بس میں نے پھر وہ کلا بازی کھائی گرنے کو ہوا ہاں جی؟ کیونکہ پیچھے سے جو تسلی تھی یعنی وہ ہٹ گئی نا تو جب کلا بازی کھانے کو تو مجھے انداز ہوا کہ میں نے کنٹرول کر لیا جی تو پتا چلا کہ توازن حاصل ہو گیا توازن باطن میں حال ہے جو حاصل ہو گیا توازن جب حاصل ہو گئے بس تو اس نے کہا اس پتا تھا دار سے خون بول تو وہ ہر بہت سائیکل میں چلو لے ہاں جی تو واقعی اس کو بڑا مزہ آ گیا رانوں کا درد بھی ٹھیک ہو گیا پھر جی تو اس میں قوت پیدا ہو گیا جی تو باقی پھر وہ دنیا جان کے سارے دیہاتوں میں یہ چاروں طرف جو ہے نا میں پھرتا رہا ہوں سائیکل پر ہوں دوڑ اس میں بہت کام کیا لینا توفیق کی اللہ قبول فرمائے گی تو یہ یعنی سیکھنے کے دوران آدمی تو گناہ آدمی سے ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں یعنی ادھر روڈ کر یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اللہ پاک اس کو پکا کر دیتا ہے بس ٹھیک ہے نا تو مایوس نہ ہو آدمی کسی وقت بھی آدمی <coughs> مایوس نہ ہو ٹھیک ہے نا جی؟ اور آدمی ماحول کو نہ چھوڑے اور اگر ترجیح دے کر دنیا کو اور دنیا کی معاشیتوں کو چیزوں کو ترجیح دے کر آپ نے اس کو اختیار کر لیا پھر تو فانی دنیا ہے پہلے آخر خراب ہوتی ہے اور پھر دنیا کی وہ برکتی آتی ہے دنیا ہی بنتی نہیں ہے مال و دولت زیادہ ہو جائے گا چیزیں زیادہ ہو جائیں گی لیکن انسان کے احوال درست نہیں ہوں گے کفار کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو میں مال و ضرورت چیزیں دوں گا لیکن واضح رہوں پھر حیات دنیا تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو میں دنیا میں عذاب دوں ہاں جی؟ کسی نے کہا نا کہ تمہارا فلانے ڈاکٹر نے آج ایک لاکھ روپیہ آپریشن میں کمایا ہے کوئی آٹھ سال پہلے کی بات ہے ایک لاکھ سے بہت بڑی چیز چھیانوے ہزار سے کمائے تھے کہ اگر تھوڑا سا اور مت کرتا سنچری پوری ہو رہی تھی میں نے کہا تم تو اس کے ایک لاکھ کو دیکھ رہے ہو اور میں تو اس کے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں کہ جو شام کو اس کو کہتے اسپورٹس کار میرے لیے نہیں دو نہیں لوگے تو میں خودکشی کرتا ہوں تو اس کو ایک لاکھ تو یہ لے کر آیا ہے لیکن چار لاکھ کا غریب ہے یہ اس کے پانچ لاکھ ہیں سائیکلٹس نے کہا ہوا ہے کہ اگر پانچ لاکھ نہیں اس کو نہیں لے کر دیتے تو میں نے کہ یہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے ہاں جی؟ تو آپ بتائیں جی ہاں جی پڑوسی کا مزدور میرے پاس آیا اس کو واقعے کو بار بار سنایا کرتے ہیں پھر سنایا اس کا جی کہ رات کو نو بجے سردیوں میں آج کل کے دنوں میں نو بجے آدمی آ گئی پڑوسی سے وہ ملا اور بیٹھا اور اٹھتا ہی نہیں یہ اللہ اٹھ کر جائے تو ہم بھی سوئیں آرام کریں اٹھتا ہی نہیں اس کو میں پوچھ نہیں سکتا کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جی فوراً میں دل میں آیا کہ یہ اور اس کے بچے بھوکے ہیں اس نہیں اٹھا تو میں نے جے مستر کیا تیس روپے تو اس کو میں نے دیا اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی نکلا سائیکل اور بیٹھ اور بھاگ گیا چند دنوں کے بعد پھر ملنے کے کی جاسکا ڈاکٹر صاحب اس دن میں آپ کے پاس آیا تھا اور میں پھر بولے بغیر ہی بھاگ گیا تھا تو وجہ پتہ ہے آپ کو کیا تھی میں نے کہا نہیں جی تو اس نے کہا میرے بچے بھوکے تھے تو میں اس کے جلدی نکلا تھا کہ تندور بند نہ ہو جائیں کچھ کے تندور دیر تک کھلے ہوتے ہیں کہتے میں ہر ایک کے لیے ایک روٹی لے کر گیا تھا سبحان اللہ تو خیر میں نے کہا پر جب بھی تکلیف آیا کرے تو آپ میرے پاس آیا کریں میں کسی نہ کسی کو کہوں گا آپ کو آپ کی کیونکہ نیک آدمی تھا سالے آدمی تھا تھا شاید میری کمزور ہے اور میں کوئی چار پانچ دن مزدوری کروں پھر بیمار ہو جاتا ہوں ایک دو دن بیمار ہوں پھر پھر میں پھاقا ہو جاتا ہے کیا کروں تو خیر جی وہ ایک دن آیا تو میرا خیال تھا کہ اس کی بیوی تو اس کے بعد میں اچتی ہوگی اتنی تندرستی ہو گھر میں پھاقا ہو تندرستی ہو پھر تو بیوی بال نوچتی ہوگی تو میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا استاخذ خبر اس اس کا نہ نہ گھر میں ہمارے بہت سکون ہوتا ہے یہ کی تندرستی ہو جاتی تو میری بیوی کہتی ہے کہ فکر نہ کرو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ یہ فضل کرنے والا ہے اور اللہ فضل کرے گا پریشان نہ ہو تو میں نے کہا سبحان اللہ میں نے کہا یونیورسٹی میں پروفیسروں کی بیویاں کے بال نوچتی ہیں ہاں جی۔ میں نے کہ ہماری ہمارے بال بچے اور بیویاں ساری دنیا جہاں چیزیں ان کو اللہ دی ہوئی ہیں اور باوجود اس کے ہمیں اتنا تنگ کرتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کے قریب کرتے ہیں میں نے کہا کہ تجھے اللہ نے چیزیں نہیں دی ہیں لیکن تجھے اللہ نے وہ روحانی نعمت دی ہوئی سکور کیا جی ہمارے ڈاکٹر صاحب کو ایمبولینس کے ڈرائیور نے کیا چیز لے کر میں گھر پر رات کو سویا ہوا تھا تو دو بجے فائر ہو گیا اور فائر اس طرح ہوا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ کھڑکی کے پاس میری کھڑکی کے پاس ہو گیا تو خیر میں بیدار ہو کر جو ہے تو وہ الرٹ ہو گیا بیدار ہو گیا کہ دیکھیں اب اگلا کیا قدم ہے کہ کیا ہو رہا ہے کون ہے کیا ہے کیا نہیں ہے تو خیر تھوڑی دیر میں نے آہٹ وغیرہ محسوس کی تو کوئی آہٹ نہ ہوئی یہ تسلی ہوگی کہ خیر کچھ بھی نہیں بس ہو گیا تسلی کا سو گیا اب میں نے کہا یار فائر فائر تو تھا بال سو کے کہاں ہوا کسی نے بتایا کہ تمہارے پڑوسی کے بیٹے نے رات کو اپنے باپ پر فائر کیا ہے جو پڑوس میں پروفیسر صاحب تھا اس کے بیٹے نے باپ پر فائر کی لیکن باپ کچھ خیر پھر وہ میں نے کہا اب ہم کیا پوچھیں خامہ خانے من کی بات ہے کیا کسی کو کہیں کہ آپ کو آپ کے یہاں یہ ہوا پوچھنا پوچھنے نہیں چاہیے اس بات کو خیر پھر ایک دن جو ہے تو وہ کوئی تم نے کہا ایسے ہی ہے بہت ہاں جی۔ تو مطلب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں مل جانا ان کا ہونا یہ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ آدمی کی زندگی بن گئی ہمارے ڈاکٹر صاحب کی بیٹی پڑھ رہی تھی تو اس نے دوسری لڑکی سے کہا کہ تم سوچتی ہو کہ ہم بہت بہت مالدار ہیں اور بہت زیادہ ہمارے پاس دنیا کی چیزیں ہیں تو ہماری زندگی بہت اچھی ہوگی انہوں نے کہا کہ ڈائننگ ٹیبل پر باپ اور ہماری ماں کی لڑائی ہوتی ہے اور کھانے کی پلیٹیں اٹھا کر مارتے ہیں دیواروں پر اور بھوکے جاتے ہیں ہاں، کو جو چیونٹیاں اور مرغیاں اور چوہے کھا رہے ہوتے ہیں پکوڑ کھانا تو ایک زندگی نہ ہوئی نا جی تو دنیا دنیا کے کاروبار دنیا کی چیزوں سے اور معاشیت کے راستے سے ہم گزارنا چاہتے ہیں زندگی تو ٹھیک ہے آخر تباہ ہوتی ہے پھر دنیا کی برکتی آتی ہے ٹھیک ہے نا جی اور اس کو سیکھنے کے لیے تو جی کچھ تکلیف کرنی پڑے گی اور یہ ساری بات عرض کی آخری دن عرض کیا کرتے ہیں اس لیے کہ یہ ضروری بات ہے سامنے آتی ہے نکلنے کے بعد نکلنے کے بعد فوراً شیطانی جذبات برنگیختہ ہوتے ہیں اور آدمی کہتے ہیں کہ میں ختم ہو گیا ختم نہیں ہوا آدمی جذبات کے برنگیختہ ہونا جو یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے ان پر عمل کرنا برائی کی بات ٹھیک ہے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پین کی توفیق عطا فرمائے پوچھتا رہا کرے آدمی رابطہ رکھے آدمی آمد و رخت رکھے جی ہاں جی اور اپنے ماحول کو نہ چھوڑے جی تو اس طرح ہوتا ہے کہ یہ آ, کسی آدمی نے کہا جی میں نہیں جاتا ہوں ہم سے گناہ ہوتے ہیں اور یہ اتنے گناہوں کا جو ہے تو وہ ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے گناہوں کا کشے پہنچانا سب کچھ میں نے کہا بھائی یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں کہ میں نہیں جاتا ہوں جی میرے گناہ نظر آتے ہیں جی کہ ماں کا بچہ ہوتا ہے اس کو گہ میں بھرا ہوا پیشاب میں لت پت ہوتا ہے اور ماں کو ذرا نفرت نہیں ہوتی اس کو اٹھاتی ہے دھو دھلا کا صاف ستھرے کپڑے پہنا کر سینے سے لگاتی اس کو آدمی ایک سلسلے میں بیٹھ تھا تو اس کی بڑی شکایتیں آ کر کہیں مجھ سے آدمی نے بڑی اس کی بیان کی تو جب کر چکا تو اس کو بنایا ہوا اس نے کہا کہ اس کو ہی نہیں ہو رہا میں نے گے مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو آدمی مجھ سے بیٹھ ہے اور بہت شدہ آدمی کی مثال بیٹھے کی ہوتی ہے کتنا کیوں گرا پڑا کیوں نہ آدمی کو فکر ہی ہوتی ہے کہ اس کی اصلاح کیسے ہو بجائے کہ آدمی اس کو مارے اس کو قتل کرے اس کو آدمی ختم کرے آج ہاں جی۔ اس کے بھائی آدمی کو یہ فکر ہوتی ہے میں نے کہا میں تو فکر کروں گا اس کی اصلاح کیسے ہو آپ اتنی برائیاں بیان کی مجھے پتہ چل گئی اب میں کوشش کروں گا کہ اللہ کرے کہ اس سے برائیاں چھوٹ جائیں اسے بجائے کہ اس میں تم کہو گے میں اس کو نوکری سے نکالوں اس کو میں پشاور سے نکالوں اور اس کے پیچھے میں نے آدمی لکھاؤں کہ اس کو مارے اس کی پٹائی کریں آج ہاں جی۔ تو اب یہ تو ایک رحمت والا رابطہ ہوتا ہے آدمی آدمی کا تو کوشش کرتا ہے کہ برائیاں اس سے چھوٹ جائیں ہمارے بلان سر کے پاس ایک آدمی کہا جی میں کتنا گاڑی رکھ لی میں نے چار مہینے میں نے لگا لیے اور ایسی تقریر کرتا تھا کہ لوگوں کو ہلاتا تھا لیکن وہیں ہمیں جو ہے میری ایسی بری عادت ہے کہ میں دو خوبصورت لڑکوں کے پیچھے پڑا رہتا ہوں تو میں کیا کروں دو مہینے اس کو مسلسل روزہ رکھوائے تو دو مہینے مسلسل روزہ رکھوانے کے بعد اس نے کہا کہ میں دو مہینے مسلسل روزہ رکھوانے کے بعد میرا مزاج ٹھیک ہوا کیا میری عادت جو ہے وہ ختم ہوئی ہم نے کہا ختم ابھی بھی نہیں ہوئی ہے شام کی مثال ہوتی ہے اس کی سردی میں ٹھٹر جائے تو اکڑا ہوا ہوتا ہے بالکل مسکین بنا ہوا ہوتا ہے جب پھر گرم ہو جائے الادما کو جب ڈھنگ مارتا ہے تو آپ اس سے وہ امید نہ ہو آپ اس سے مطلب ہے کہ وہ فارغ نہ ہو ابھی بھی آپ اپنی جو کی فکر کرتے رہا کریں ہاں جی تو یہ نہیں یعنی، کیا بات تھی جی ہاں مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ سے پوچھتا رہے آدمی اصلاح کی ترتیب پوچھتا رہے تو اللہ پاک جو ہے اس کو اس کی اصلاح فرمائے گی ٹھیک ہے نا جی چلیں نماز کی تیاری کریں گے